السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 386 386 اور میراث کے متعلق یہ تیسرا سبق ہے بہت دھیان سے سنیے پہلے ایک جملہ سن لیجئے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی ناکافی کافی ہے آج کل میراث کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے اس لیے یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جو ہماری زندگی سے نکل رہا ہے اس کا بہت اہتمام کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین اموال یتامہ ظلم انکلون فی بتون یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحک کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور قریب دہکتی آگ میں داخل ہوں گے بعض روایت میں ہے کہ یتیم کا ماحل مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹے اس کے منہ ناک کانوں اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس نے یتیم کا ناحق مال کھا رکھا ہے معراج کی رات کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے ہیں پھر جہنم کے گرم گرم پتھر ان میں ٹھونس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں سے ہوتے ہوئے پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں اور وہ بری طرح چیخ چلا رہے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جواب دیا یتیموں کا مال کھا جانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب جہنم میں جائیں گے یہ حدیث تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ چار سو چھپن پر ہے اس لیے یہ بہت اہتمام کریں میراث کا اپنے قریب کے جو علماء ہو ان کے پاس جائیے اور جا کر مسئلے مسائل سیکھ لیجئے اور اگر نہیں میراث تقسیم کیے فوراً تقسیم کر دیجئے اور یتیموں کا تو بہت خیال رکھیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم بچے کے سر پر خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ لگے گا اس کو نیکیاں ملیں گی اور جس نے اپنے پاس پرورش پانے والے کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ اچھا سلوک معاملہ کیا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسا کہ اس کی وضاحت اوپر کے حدیث میں آ چکی یعنی شہادت والی اور بیچ کی انگلیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں انگلیاں کیسے قریب ہیں اس طریقے سے میں اور وہ دونوں جنت میں ہوں گے اس کے بہت مسائل ہیں میں اسی پر اس کو خاص ختم کرتا ہوں لیکن یاد رکھنا بہنوں سے حصہ میراث معاف کرا دینا یہ بھی جائز نہیں وہ بیچاری شرما شرمی میں معاف کر دے گی ابھی شادی تو ہماری ہو گئی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر گھر واپسی ہوئی تو بھائی پتہ نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے یہ کیا نہیں چلتی اس لیے ایک اشارہ میں نے کہہ دیا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اور شریعت کے مسلوں کے اندر کیا نہیں چلتی ہاں اور اگر نافرمان کوئی بیٹا ہے تو اس کو میراث سے محروم کرنا بھی جائز نہیں آج کل والدین جس بیٹے سے سخت ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنی زندگی میں میراث سے محروم کرنے کی وسیعت کر جاتے ہیں اور یہ کہہ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں بیٹے کو آق کر دیا اس کا میری وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے یاد رکھنا مسئلہ جو لڑکا والدین کا نافرمان فرمان ہو انہیں ایزا پہنچائے انہیں تکلیف پہنچائے تو وہ خود ہی نافرمان ہے یاد یعنی نافرمان رہا مگر اس کو میراث سے محروم کر دینا یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے نہ شران اجازت ہے اور نہ شران اس کا کوئی اثر پڑتا ہے بلکہ والدین کے انتقال کے بعد یہ نافرمان بیٹا بھی دیگر بھائیوں کی طرح برابر کا شریک رہے گا یاد رکھنا وہ برابر کا شریک رہے گا نافرمان ہے اس کو محروم کر دی ابھی میرا بات مانتا نہیں ہے میرے میراث میں اس کا کوئی حق نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ مختصر چیزیں میں نے عرض کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق ورثہ تقسیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے لیے قبول کرے یہ تین سبق مختصر میں نے دے دیے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین